بھائی مکہ مکہ ہو رہا ہے مدینہ مدینہ ہو رہا ہے مرشید مرشد بھی ہوتا ہی رہے گا اب بیٹھیں گے تو سب ہو جائے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلو پہلے ذکر مدینہ چلو مل کے کرتے ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ مدینہ چلو بیٹھ ہیں ذکر مدینہ پہنچ جا پیچھے ہٹتے جا جا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ جانو دل سے پیارا سب بیٹھیں گے تو میں آگے بتاؤں گا ملاقات ہے کیا ہے عجب رنگ پر ہے پہاڑ ہنڈریڈ پرسینٹ بیٹھ جائے نا رنگ پر ہے جب رنگ پڑ گئے بہار مدینہ کے سب رہتے ہیں نثار مدینہ کے سب رہتے ہیں نثار مدینہ خدا کر کیا

مدینہ مدینہ مدینہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مجھے وہ باپا جو کعبے کعبہ مشرفہ کا جو وہ بیان کر رہے تھے اور حجر اسوت جو باپا نے یہ تھے کہ بیچ میں جو کھڑے نا ان کی وجہ سے پیچھے والے ڈسٹرب ہو رہے ماشاء اللہ جگہ دیجئے ایک دوسرے کو ماشاء اللہ کہیے ماشاء اللہ سبحان اللہ ذکر اللہ کی نیت سے کہتے ٹھیک ہے ان شاء اللہ جنت میں ایک درخت لگا دے جائیں گے سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کتنے چار درخت لگے ہوں گے ان شاء اللہ جائیں گے ان شاء اللہ جنت میں جائیں گے آقا کے پیچھے پیچھے جائیں گے خود میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نارا نارا یا رسول اللہ ہم نے یہ ان شاء اللہ ماشاء اللہ آ تو میں ہی عرض کر رہا تھا کہ جب کعبہ مشرفہ کا بیان ہو رہا تھا اب یہ بیچ والے کھڑے ہو جاتے پیچھے والے ڈسٹرب ہو رہے ہیں صرف آپ کی وجہ سے اب اس نیت کے ساتھ بیٹھیے کہ میں دوسروں کو تکلیف سے بچاؤں گا اور دوسرے اسلامی بھائی تھوڑی تھوڑی جگہ دیتے رہیں پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ باپا کی دست بوسی کی سعادت نصیب ہو جائے لیکن اس پر بھی کچھ بات کریں گے وقت آنے پر سب بات کریں گے ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالی ابھی چلتے حجر اسود کیسے نصب ہوا یعنی جب کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہو گئی تو اب یہ بات آئی کہ حجر حجر اسود نصب کرنا تھا تو جو قبائل کے جو سردار تھے ان میں لگ گئی آپس میں بولا میرا میرے قبیلے کا سردار نصب کرے گا بولا میرے قبیلے کا سردار نصب کرے گا یہ چلتا رہا کسی نے شخص کسی نے کہا کہ اتنا بھلا کام کیا ہے کیوں لڑتے ہو ایک کام کرو صبح ہونے دو جو شخص صبح پہلی حاضری پر جو جو شخص سب سے پہلے حرم پاک میں داخل ہو اس کو اپنا منصب بنا لینا وہ جو فیصلہ کرے وہ مان لینا ٹھیک ہے بات بھلی لگی اس کی اب جناب رات گزری دیر تک انتظار ہو رہا ہے جیسے ہی صبح ہوئی سب سے پہلے جو حرم پاک میں شخصیت داخل ہوئی وہ میرے آقا کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب انہی کے درمیان وقت گزارا تھا امین اور صادق کا لقب یہی یہی کہتے تھے امین ہے یہ صادق ہیں اب کیا اب معاملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چادر بچھاؤ اس چادر کے بیچو بیچ حجر اسود رکھ دو رکھ دیا فرمایا کہاں ہے سردار سردار آئے کہ سب کو نہیں اٹھا لو چادر کے سب نے چادر کے کونے اٹھا لیے تو گویا سب نے حصہ لے لیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسود کو لیا اپنے دستے مبارک سے نصب کر دیا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ مدبیر اعظم ہیں معاملے کو کس انداز سے آپ ٹیکل کر رہے تھے کہ ان کے درمیان کس قدر ٹینشن کریٹ ہو چکا تھا مگر بڑے ہی پیارے انداز سے آپ نے ان کے پرابلم کو حل کر دیا کہ انہی میں آپ نے یہ مقام اور مرتبہ ان کے سامنے اپنی سیرت پیش کی کہ سب مانتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ یہ کیا جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو یہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام و مرتبہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے حجر اسود اپنے ہاتھوں سے کعبہ مشرفہ میں نصب کیا پھر یہ حجر اسود ہے جسے آج ہم چومتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے چوما کیا سعادت کی بات ہو کہ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حاجی اس حجر اسود کو چوم لے کتنی سعادت کی بات ہو کہ وہ ہے نا حجر بوسا سنگ اسود کا کیا شعر ہے یہ منہ اور بوسا سنگے اسود کا حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر اسی میں یہ شعر ہے خدا کی شان اور بوسا سنگ اسود کا یہ منہ اور اس کا بل رب اکبر ہے یہی ہے نا ٹھیک ہے ہو گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام و بڑا مرتبہ تا فرمایا سب سے اولا و اعلی سب سے بالا و اعلی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آئلہ ہمارا نبی بھائی پڑھے سب سے اولا و ہمارا اسلامی بھائی سب سے اولا و ولا سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے با ہو آلہ ہمارا نبی اپنے

بے بیشا وہ لے کر آیا ہمارا نبی چاند بد نکلا سب سے آلہ ہو یہ جو کچھ باہر ہے سب میرے آقا کا صدقہ ہے کہ وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان جان ہے تو جان آقا کا کرم ہے کہ آج الحمد للہ ہم یہاں ہیں حج کی باتیں سن رہے ہیں کعبہ مشرفہ کی فضیلتیں طواف کی فضیلتیں حج کی برکتیں حج کی بہاریں ہم سن رہے ہیں دل میں بھی ایک بے چینی سی پیدا ہو رہی ہے کاش ہمارا بھی سفر ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی جو ہم بھی مدینے جاتے تو کچھ اور بات ہوتی وہیں پہ مر جاتے تو کچھ اور بات ہوتی کاش مگر ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا ہوگا وہی ٹھکانا گو پاس کچھ نہیں ہے گو پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا گو پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں بھائی اس ٹائم بھائی کہہ رہے ہیں عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ماشاء اللہ استطاعت جس پر استطاعت ہو جو صاحب استطاعت ہے جس پر حج فرض ہو وہ فرض فرض ادا کرے گا حج ادا کرے گا انشاءاللہ ہم بھی حج کریں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے بھائی حج کے موسم میں تو یہ بات دیکھی جاتی ہے ابھی عمرے میں بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ مالدار زیادہ نظر آتے ہیں لیکن حج میں ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ مالدار کے مقابلے میں غریب زیادہ نظر آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا جس کو حج پہ جانے کی سعادت نصیب ہو نا وہ دیکھ لو وہ آپ کو غریب زیادہ نظر آئیں گے حالانکہ عمرے کے مقابلے میں حج مہنگا ہے مگر عمرے پر اب بھی غریب لوگ کم مگر حج میں غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں پائی پائی پائی پائی جوڑ جوڑ کر پھر نمبر لگی جاتا ہے ان کا بھی تو ہمارا بھی انشاءاللہ نمبر لگی جائے گا نگر سے ہے جا رہا لیکن ہم بھی کب بلاؤ آ جا ہمیں بھی تو نہیں پتا اس آس پہ جیتا ہوں کہ دے کوئی آ کر اس آس پہ جیتا ہوں کہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلا دے تو انشاءاللہ کبھی ہم بھی سفر کی سعادت پا لیں گے انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے انشاءاللہ کون کون مدینے جائے گا حج بھی کریں گے چلیں گے انشاءاللہ سب چلیں گے جی مرشی کے ساتھ چلیں گے مرشی سب کو لے کر چلیں گے چلیں گے بھائی جب آپ لوگ کہہ رہے تو انشاءاللہ ایک دن چلیں گے اتنے سارے لوگ کہیں تو انشاءاللہ چلیں گے اللہ سے دعا کرے جلدی چلیں کہ عرصہ ہوا اتار مدینے جانا آہ مقدر عرصہ ہوا اتار مدینے جانا سکا ہائے حالات نے چکرا پھر خونے ارمان کیا دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے اسباب کر دے حالات ایسے ہو جائیں اور سفر مدینہ کی سعادت بھی نصیب ہو جائے جس طرح یہاں پر ٹی وی کے اسکرین پر باپا ماڈل کعبہ دکھا رہے ہیں وہاں جا کر سچا سچا کعبہ دکھائیں گے بارش ہو رہی ہو تواب بھی ہو رہا ہوگا مزے کو مزہ آ رہا ہوگا ہاں؟ کاش پیرا جائے سب مل کر کہو کاش پیرا جائے کاش پاجا اے کاش پیرا راجا ہے کو بتا دوں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حج کا اعلان فرمایا نا تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جن صحابہ کرام نے حج کیا یہ پہلے مدینے میں جمع ہوئے تھے یہ مدینے سے مکہ قافلہ جانا تھا سارے جتنے بھی صحابہ کرام پتا چلا کہ آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے ہیں اعلان ہو گیا تھا نا اعلان ہو گیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج فرما رہے ہیں اب جتنے بھی آئے سب مدینے کی طرف آئے اور وہاں سے پھر یہ چل کا قافلہ تھا سچا اور سیدھے مکے تو انشاءاللہ شاء اللہ فیضان مدینہ مدینہ مکہ مدینہ بکی پھر نہیں آنا اور پھر کیسے جائیں گے لب پر نبی کی ناطے دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی ناطے دل میں نبی کی جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں لب پر نبی کیا کی نام حج کو چل مدینہ وطن سے قافلہ دل میں یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا کر جاؤ اللہ تبارک و تعالی کی خالص یاد لے کر جاؤ خالص کعبہ مشرفہ کی زیارت کی نیت لے کے جاؤ یہ کیا کہ وہاں بھی جا کر وہی دوست وہی گپے وہی گیبتیں وہی چگلیاں وہی مذاق مسخریاں وہی سستی وہی غفلتیں ارے بزرگوں نے بھی حج کیا ہے گش کھاتے تھے گر جاتے تھے کبھی تمہیں بھی گش کھانا گرنا یاد ہے اکیلے جاؤ گے اکیلے نہیں جاتا کوئی بھی میں ہٹ کر بات کر رہا ہوں اکیلے نہیں جاتے بھائی ہٹ کے لے جائیے نہیں سات دو دوست چاہیے تین دوست چاہیے چار دوست چاہیے گروپ چاہیے گیدرنگ چاہیے وہاں جا کر ٹائم پاس کیسے کریں گے ہاں ہاں بھائی کہہ رہا ہوں وہاں جا کر بھی ٹائم پاس کرتے ہیں ارے بھائی اتنا سفر کر کر گئے ہو کہ ہوٹل میں بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے گئے تھے جاؤ حرم پاک کے اندر بیٹھ جاؤ مستجاب کے سامنے مانگتے رب سے دعائیں کہ ہر وقت ستر ہزار فرشتے مستجاب پر دعا پر امین کہنے کے لیے موجود ہیں ہوٹل میں بیٹھے فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہو روڈوں پہ گھوم رہے ہو خائنہ کے شاپنگوں میں لگے ہوئے ہو ارے طواف کرو طواف طواف یہ وہ عبادت ہے جو روئے زمین پر سوائے مکہ مکرمہ کے کہیں نہیں ہو سکتی یہ کہیں نہیں ہو سکتی طواف صرف وہی ہو سکتا ہے جا کعبہ ہے طواف کریں جتنا ہو سکے طواف کریں طواف کریں طواف کریں طواف کریں ارے زمزم پیئے کعبے کو دیکھ کر زمزم تو دنیا میں کہیں بھی آپ کو ہو سکتا ہے کوئی لا کر دے دے مگر کعبہ دیکھ کر زمزم پینا صرف وہی نصیب ہوتا ہے کے آنکھوں کے سامنے کعبہ ہو دل میں دعائیں ہوں کہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں ہے کہ کعبے کو دیکھ کر زمزم صرف وہی پیے سکیں گے ارے صفا و مروا کی یہ پہاڑیاں کہیں اور نہیں صرف وہی وہ دوڑ کے مزے وہی آئیں گے وہ چلنے کے مزے وہی آئیں گے وہ متاف کے مزے وہی آئیں گے باب کعبہ وہی نظر آئے گا حتیم پاک وہی نظر آئے گا اور یہ سب کچھ چھوڑ کر حرم پاک کے باہر پاتوں پر بیٹھ کر آئس کریم پاس کرتے ہیں اللہ وہاں بیٹھ کر فلم دیکھتے ہو وہاں بیٹھ کر مختلف گناہ بڑے چینل دیکھ کر ٹائم پاس کرتے ہو وہاں پر بے پردگیاں کرتے ہو وہاں پر اجنبیہ عورتوں کے ساتھ باتیں کرتے ہو بے کرتے ہو وہاں پر وہاں کا ایک گنا ایک لاکھ گنا ایک نیکی ایک لاکھ نیکی ہے نا ایک گنا ایک لاکھ گنا مگر کرے کیا ہماری عادت یہی سے خراب ہے عادت یہی سے خراب ہے ابھی حج کے فارم بھی بھر دیے حج کی ڈیٹیں بھی آ رہی ہیں عادتیں ابھی تک ہی صحیح ہے ابو تو ابھی تک حج کی تاریخ آ گئی ہے مگر اب تو فجر میں آگ نہیں کھل رہی کیا وہاں جا کر فجر کی نماز قضا کرو گے کیا وہاں جا کر کسی کو کہنے جیسے رہو گے کہ میں مکہ پا گیا مگر میری فجر میں آنکھ نہ کھلی ارے یہاں رہ کر خاموش نہیں رہے ہو یہاں رہ کر ذکر اللہ کی عادت نہیں بنی وہاں جا کر کیا جہاز اترتے کہ آپ کا مزاج تبدیل ہو جائے گا کیا جہاز کے اندر مزاج تبدیل ہوتا ہے جہاز کے اندر ملک تبدیل ہوتا ہے مزاج تبدیل نہیں ہوا کرتے مزاج تو یہی ہے ہمارا گپے مارنا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا دعوتیں کھانا تفریح کرنے کے لیے جانا معاذ اللہ بیٹھ کر قیمتیں کرنا تومتیں باندھنا چگلیاں کھانا ارے یہ عادتیں جو یہاں پار کر بیٹھے یہی توبہ کریں کہ مکہ مکرمہ کا سفر کروں تو میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے کروں گنا جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں یہ گندا باتل لے کر ہم آکا کی روزے پر حاضر ہی دیں نہیں اپنے اندر باہر صفائی کی حاجت ہے اپنے اندر درستی پیدا کرنے کی حاجت ہے ابھی یہیں سے مشکر ابھی ہے پاکستان سے تو فلائٹوں کا بھی ٹائم ہے سنا انیس سے پہلی فلائٹ ابھی یہاں تو وقت لگے گا آپ کو ابھی وقت ہے مسجد میں بیٹھنے کی عادت پیدا کرے مسجد میں بیٹھنے کی یہاں عادت نہیں ہے تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے یہ میں آپ کو ایسے کتاب کی باتیں نہیں کر رہا مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں ایک اسلامی بھائی مدینے گئے میرے سامنے کی بات ہے مدینے گئے اب ان کو چنگم کھانے کی عادت تھی کیا چنگم چنگم چباتے رہتے تھے مجھے وہ مدنی پھول یاد ہے وہ چنگم کھاتے تھے ایک مبلک اسلامی ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ جو کھا رہے ہو نا یہ مدینہ ہے جتنی دیر چنگم چبانے میں لگا رہے نا اتنی دیر میں تم دروشری پڑھ سکتے تھے مگر یہ بات تمہیں ابھی یاد نہیں آئے گی جب مدینہ چھوٹے گا تب یاد آئے گی وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ دس سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا مجھے اس مبلک کی بات یاد ہے کاش کہ میں اس کو چنگم نہ کھاتا آقا کے مدینے میں رہ کر آپا کا درود پاک پڑھ رہا ہوتا آپ دیکھیے کہ جو یہاں درود پاک پڑھتا ہے آقا کے در دولت پر ایک فرشتہ ہے جو اس کا درود پاک آقا کے بارگاہ میں حاضر کرتا ہے اس کے نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ ایک فرشتہ ہے نا اس کی اس کی یہ مطلب ذمہ داری ہے ڈیوٹی ہے یہاں سے ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور وہاں فرشتہ آقا کی بارگاہ میں ہمارا درو شریف پیش کر حاضر کر دیتا ہے جب آقا کی بارگاہ میں درو شریف پڑھیں گے اس کا عالم کیا ہوگا کہ بالکل روزے روزے اقدس پر کے روبرو مسجد نبی شریف کے باہر آپ درو شریف پڑھ رہے ہیں مدینہ مدینہ لیکن عادت نہیں ہے اس کا کیا کریں وہاں بیٹھنے کی عادت ہے اب اچھا بیٹھتے کب ہے چلے ہاں تیار ہو گئے آپ چلو چلو یار چلو نہیں یار آج دل نہیں ہے میرا جانے کا ہاں دل نہیں ہے ارے چلو یار آپ بیٹھ جاتے ہیں چار دوست جائیں گے تو میں آقا کے مدینے میں جا کر مسجد نبی میں بیٹھ کر بیٹھوں گا اچھا مسجد نبی شریف میں داخل ہوئے مسجد الحرام میں داخل ہوئے کہاں بیٹھے میرے دوست دیکھتے کدھر بیٹھے وہ وہ نظر آ رہے اچھا،, اچھا اچھا چلو چلو وہاں جا ارے تم دوستوں کے پاس بیٹھنے آئے تھے کہ میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہونے کے لیے آئے تھے ارے آئے کیوں یار آقا کی میں آئے ہو کہ دوستوں کے پاس آئے ہو دوستوں کے پاس نہیں آئے مگر یہاں پر دوستی کی دت پڑی ہوئی تو آقا کے قدموں میں جا کر بھی تمہیں آقا کے ساتھ تنہائی نصیب نہ ہو سکی وہاں بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو کہ دوست بیٹھیں گے اب دوست بیٹھے ہوئے تو پڑھ ہیں جب دوست کھڑا ہوگا تو کھڑے ہو جائیں گے یہی گیدرنگ گیدرنگ کا ایک یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں ایک تعداد ہوگی جو میری بات کو سمجھ رہی ہوگی سن رہی ہوگی اور انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو قبول کر رہی ہوگی کہ یار یہ لڑکا بات صحیح کر رہا ہے کہ یہ سا ہوتا ہے دوست یہاں سے جائیں گے تو ان کے ساتھ جائیں گے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ میں یکسوئی کیسے پکڑوں گا ان کے ساتھ یہاں بیٹھوں گا وہاں بیٹھوں گا ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا یہ دعوت وہ دعوت یہ شاپنگ وہ شاپنگ مسجد نبی شریف میں جا کر بھی میں انہی دوستوں کو ڈھونڈتا ہوں کعبے کابت اللہ شریف کے باہر پاس آتے روک کر بھی انہی دوستوں کو ڈھونڈتا ہوں انہی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتا ہوں انہی کے ساتھ بیٹھ کر یہ آتا ہوں انہیں بیٹھ کر جاتا ہوں سب انہیں کے ساتھ کرتا ہوتا ہوں ایک بار سب سے کٹ کر جا کے تو دیکھو یار سب سے کٹ کر جا کے ارے کوئی ہوگا تو بات کرو گے نا صرف یہی حال دل سنانے کے لیے میں اکیلے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں سمجھانے کے لیے اگر آپ سب کے ساتھ گروپ جاتے ہیں مانتا ہوں میں بھی گروپ جاتے ہیں مگر گروپ گئے نا تو بس دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی ناطے کیا ہے جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں کیا جب وہ نا خلیل افزاد راہ آخرت کی سعی آسن میں خلیل اب زیادہ راہ آخرت یعنی آخرت کے لیے جو زیادہ راہ جمع کرنا ہے آخرت کے لیے جو سامان جمع کرنا ہے خلیل اب زیادہ راہ آخرت کی صحیح آسن میں مدینہ سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں اور مر جاؤں مر جاؤں کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت سے مر جاؤ نہیں ایسا کب ہوتا ہے کہ میں گیا چلے گرو کے ساتھ اب میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہونی ہے سب سے کٹ کر جائیں جائیں نہ سب سے کٹ کر پتا ہی نہ چلے جو بھی آپ کو جو آپ کی دل جمعی کے لیے چیزیں ضروری ہیں لے جائیے جا کر آقا کے قدموں میں بیٹھ جائیے جیسے باپا نے فرمایا کہ میں پیچھے بیٹھتا تھا اعلی حضرت کی جو وہ اشعار تھے حضرت نے جو رہنمائی کی تھی اس سے مدد لے کر بیٹھتا تھا تو کبھی نیت کی کہ آقا کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤں گا کبھی نیت کی کہ باہر سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہو جاؤں گا کبھی نیت کی کہ سبز گمبت کے سائے میں بیٹھ جاؤں گا لوگ ڈھونڈتے رہے مجھے مگر میں نہ ملوں کوئی کہے کہاں تھے تو کہا آقا کے قدموں میں تھا میں تو آقا کے پاس آیا ہوں میں دوستوں کے پاس نہیں آیا میں کعبہ مشرفہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں میں طواف خانہ کعبہ کے لیے آیا ہوں میں حج کے لیے آیا ہوں میں عرفات کے میدان میں خود کو بخشوانے کے لیے آیا ہوں میں مزدلفہ کی بھی حاضری کے وقت مزدلفہ کے ذریعے میں حقوق العباد کی بشارت کی جو معافی کی جو بشارت ہے وہ بشارت پانے کے لیے آیا ہوں شیطان کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا رہا آج شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے آیا ہوں سر جھکا کر بارش تگی کے ساتھ لبائی کی بلند کرتے ہوئے سب سے بیگانے ہو کر ارے انجانے ہو ہو کر سکے تو دیوانے ہو کر جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی کون جاتا ہے جاتے ہوں گے لیکن کون کتنے اور واقعی جاتے ہوں گے اور ہمیں نہیں پتا کون کیونکہ جانے والے ایسے گمنا موت ہوں گے کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلے گا کہ کون جاتا ہے ایسا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 انشاءاللہ اور جا کر ان کو حال دل سنائیں گے اگر جانا مدی مدی مدی اگر جر جری ہم گم کے مارو کا مکینے گنبدے خزرا تو دل سنائیں گے مدینہ یا یاد آیا ہے مدینہ یاد بلا مجھے شاد پہرو پر مدینے میں میں پھر رو ایسے جائیں واقعی لمحے بھر کے لیے بھی یہ خیال دل سے نہ جائے کہ میں مدینے میں ہوں لمحے بھر کے لیے بھی یہ خیال نہ جائے کہ میں مکے میں ہوں کوئی آنکھ اٹھے یاد آ جائے میں مدینے میں ہوں کوئی آنکھ اٹھے یاد آ جائے میں مکے میں ہوں زبان چلے تو یاد آ جائے کہ میں مدینے میں ہوں زبان چلے تو یاد آ جائے کہ میں مکے میں ہوں کسی کی بات سنوں تو یاد آ جائے کہ میں مدینے میں ہوں کسی کی بات سنوں تو یاد آ جائے کہ میں مکے میں ہوں حتیٰ کہ کوئی خیال آ جائے تو یاد آ جائے کہ میں مدینے میں ہوں کوئی خیال آ جائے تو یاد آ جائے کہ میں مکے میں ہوں کسی کا فون آ جائے دیکھو تو یاد آ جائے دیکھ تو مدینے میں ہے تو مکے میں تو آقا کے قدموں میں تو مستجاب کے سامنے دیکھ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے آپ اٹھتی تو میں جھجلا کے پلک سی لیتا حسن رضا خان سنبھل کے آپ اٹھتی تو میں جھنجلا کے پلک سی لیتا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا آشی کو ہمارے تصور سے یہ بات مٹے نہیں کہ میں مدینے میں لمحے بھر کے جانا تو ایسے جانا سرکار کی گریب ہے مدینے میں بھی سرکار کی گلیاں ہیں مکے میں بھی سرکار کی گلیاں ہیں عشق و محبت کے ساتھ جاؤ تو تمہیں پتا چلے عرصہ ہوا مدینے کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا مکے کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسی کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں صحابہ کرام علیہ کو آقا کو تلاش نہ ہوتا تو سنگا کرتے تھے کہ آقا جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی کر پہنچ جاتے تھے کہ میرے آقا کہاں کہ پسینے میں خوشبو تھی میرے آقا کے وجود مسعود میں خوشبو تھی مہک تھی جنت عطر میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہے جنت عطر میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہے کسی خوشبو میرے سرکار کے پسینے میں عرصہ ہوا سا کی گلیوں سے وہ گزرے گز رے ہے ارے سا ہو تے با گلی او اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے شاش شاعر کہتا ہے مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں تو مدینے میں جا کر غافل ہو گئے مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ارے وہاں تو بھولنا ہی نہیں چاہیے گھر ہی بھی دیکھو تو یاد آ جائے کہ میں مدینے میں ہوں سو رہے تو یاد آ جائے میں مدینے میں ہوں اٹھے تو یاد آ جائے کہ میں آقا کی گلیوں میں ہوں کھائے تو یاد آ جائے میں آقا کی گلیوں میں ہوں کسی سے ملے تو یاد آ جائے کہ میں آقا کی گلیوں میں ہوں بھولنا نہیں کہ میں آقا کی گلیوں میں ہوں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے یہ یاد رکھنا کہ میں آقا کی گلیوں میں ہوں میں آقا کی گلیوں میں ہوں میں آقا کی گلیوں میں ہوں ان گلیوں کا ایک ادب ہے ان گلیوں کا ایک مقام ہے ان کی فضاؤں کا مقام ہے امیر سنت ایک جگہ امیر سنت وہاں ایک شیر پڑا کرتے ہیں جب ہوائیں دیکھتے فضائیں دیکھتے تو آپ کہتے روح کی ہر شہ میں سمولو تجھ کو آہ آہ میں روح کی ہر تیر میں سمولو تجھ کو اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا گارے ہیرا گارے سور کو دیکھتے تو کہتے آہ آہ آہ وہ مقام عہد پر گئے تو کہتے آہ آہ

یہ مکہ پاک کے اطراف کی یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کرم رہا کرتے تھے یہی بابو سلام سے باہر نکلو تو وہ مکان علی شان کا مقام نظر آتا ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تھی یہ وہی مقام ہے جہاں میرے آقا رہا کرتے تھے میرے آقا نے جہاں پر اپنی عمر مبارک کے کتنے برس گزارے یہ وہی گلیاں تھی جہاں میرے آقا کو ستایا جاتا تھا بھولا نہیں کہ میں آقا کی گلیوں میں ہوں یہ جگہ ہے جہاں میرے آقا کو ستایا جاتا تھا کہیں ابو لہب اگلی اٹھاتا تھا تو کہیں ابو جہلتا نے دیا کرتا تھا کہیں صحابہ کرام کو مارا جاتا تھا تو کہیں بلال حبشی کو ہمشی ریت پہ لٹا کر تکلیف دی جاتی تھی یہ بھولنا نہیں کہ میں آقا کی گلیوں میں ہوں یہاں صحابہ کرام رہا کرتے تھے بڑے بڑے اولیاء کاملین یا آتے ہیں تو ان کی سانسیں اندر کے اندر باہر کی باہر رہ جاتی ہیں اتنا ان کو خوف تاری ہوتا ہے ارے کبھی ایسے گئے ہو مدینے میں کبھی ایسے جانا نصیب ہوا ہے ارے ہمارے اصل میں مسئلہ سارا یہ کہ یہ عادت ہی صحیح نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ عادت ہی صحیح نہیں ہے ارے جب دھلائی نہیں اندر میں تو وہاں یہی تو میلہ لے کر وہاں جا رہے نا کپڑے تم نے دھوئے آرام تم نے دھوا ارے بدن بھی تم نے دھوا ارے خدا کے بندے کو اندر بھی تو دھو کے جالے یہ اندر بھی تو دھو لے پوچھو اندر کا پانی کہاں سے ڈالوں یہ آنکھ سے جب توبہ کا پانی نکلتا ہے نا تو یہ اندر کا دھو دیتا ہے یہ اندر کا دھلتا ہے اس کا پانی بھی اندر ہی ہے مگر گناہوں کا ازالہ آنسو سے کچھ تو ہو جاتا ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت مجرموں کی طرح سفر کرتا کون ہے مجرموں کی طرح کون سفر کرتا ہے کہ کیفیت ہو کہ میں مجرم میں خطا کار ہوں مجھے پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے اور میں ندامت کے ساتھ کہ وہ ہے نا جرم اور اسیا پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہ جرم و پہ اپنے ہوا اور اشک بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نز جماتا ہوا تیری رحمت پہ نز جماتا ہوا سر پہ حاضر گناہ گار ہے ہم نفسیاتی طور پر اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں ہمیں حقیقی طور پر تبدیلی لانی ہے وقتی طور پر اشعار سن کر فضائیں اور ماحولیات دے کر ہمارے اندر تبدیلی آ جاتی لیکن تبدیلی یہیں سے ابھی سے اسی وقت سے لانی پڑے گی ابھی سے ہی رونا شروع کر دو ابھی سے ہی تڑپنا شروع کر دو ابھی سے بلکنا شروع کر دو ابھی سے کاپنا شروع کر دو جو ڈر کر پہنچے گا اسے رحمت کے دامن میں چھپا لیا جائے گا بے باک ہو کر مت جانا ڈرو جو حیبت سے رکے مجری تو رحمت نے کہا بڑھ کر کعبہ مشرفہ کی طرف چلتے ہیں تو غیبت خوف ہوتا ہے جس کو ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ نہ جانے کیا عالم ہوگا نہ جانے میری لبے قبول کی جائے گی لے کہیں مجھے رد نہ کر دیا جائے کہیں مجھے دھتکار نہ دیا جائے جو ہے بد سے رکے مجرم آگے بڑھے رکے نہیں آگے بڑھے نہیں کہیں دھتکار نہ دیا جائے جو ہے رت بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر آپ کی ڈیٹ آ گئی ہے نا ارے ڈیٹ آ گئی ہے تو اب تو اور کام پو یا اللہ یہ وہ تاریخ آ گئی جب مجھے حاضر ہونا ہے مجرم حاضر ہوگا نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے رحمت امید بندھاتی ہو گناہوں کی نحوست خوف دلاتی ہو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے لیکن یہی سے اپنی عادتیں یہی سے اپنا مزاج بدل ابھی سے نظریں جھکانے کی عادت پیدا کیجیے ابھی سے کفل مدینہ لگا لیجیے ارے بھائی وہ کئی بہت سارے ارکان ہیں بہت سارے طریقے کار حج کے ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے لیکن کچھ باطنی آداب بھی ہوتے ہیں ان کو بھی تو سیکھنا ہے ان کو بھی تو سمجھنا ہے ہے ان کو بھی تو پڑھنا اس کی تیاری کے ساتھ بھی تو جانا ہے نتامت کے ساتھ جانا ہے محبت کے ساتھ جانا ہے اور صرف صرف اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے بس صرف اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے صرف رب کو راضی کرنے کے لیے جانا ہے بس مغفرت کی بھیک لینے کے لیے جانا ہے یہاں سے چلے تو بس اس توقع کے ساتھ امید کے ساتھ یا اللہ میں مغفرت کی بھیک لے کر لوٹوں گا سارا سفر اسی پر ٹک ٹکی باندھ کر رکھے کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ میری بخشش کے درمیان کوئی رکاوٹ بن جائے کہ میں چلا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ میں کدھر پھنس گیا ہوں یہ میں کن باتوں میں الجھ گیا ہوں یہ میں کن کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں نہ بابا میں اس کے لیے تھوڑی کو مکہ مکرمہ حاضر ہوا تھا یہ تو باب المدینہ میں میرے پاکستان میں <coughs> میرے ملکوں میں میرے شہروں میں تو سب موجود ہے سب کچھ تو موجود ہے مگر ہمارے ملکوں میں کہیں کعبہ نہیں اس دنیا میں کہیں سبز گنبد نہیں ہے اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے کو پہ تو گنبد خزرا نہیں کوئی صرف زمین زمین ہے میں بھی صرف مدینہ ہے جہاں پر میرے آقا کا گنبد خزرا ہے وہاں پہنچے ہیں وہاں پہنچے ہیں تو وہیں کی ہو کے رہ جاؤ اگر یہ سارے مدنی پھول میرے مدینے جانے والے اسلامی بھائیوں کے پیشے نظر رہے جنہوں نے حج کے فارم بھر دیے جو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے ویزے لگ گئے جو ویزے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جو امیدوار مدینہ ہیں کہ ہمیں بھی تو ایک دن مدینے جانا ہے تو بس ذہن بنا لیجئے اب بھی سے کیفیت اللہ کرے ہماری بن جائے ہم گناہ سے اب بھی سے بچنا شروع کرتے ہیں اگر اب بھی آپ کی گناہ بھرے چینلز دیکھنے کی عادت ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی آپ کی عادت نکل جائے گی یہ عادت اگر وہاں بھی گلے پڑی رہی تو کیا مکے میں بیٹھ کر گانے سنو گے کیا مدینے میں بیٹھ کر فلمیں دیکھو گے کیا مکے اور مدینے میں جا کر قیمتیں کرو گے مکے مدینے میں جا کر بے پردگی کرو گے اجنبیا عورتوں کو نگاہیں گاڑو گے وہاں جا کر تو دعا کیسے کرنی ہے التجا کیسے کرنی ہے وضو کیسے ہوتا ہے غسل کیسے ہوتا ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے نیک لوگوں کی نمازیں کیسی ہوا کرتی تھی نمازوں میں جو کمی ہے جو کمزوری ہے کسی اہل علم کے پاس جا کر مبلغ دعوت سند مل کر اپنی نماز کی اپنی ظاہر و باطن کی کمزوریوں کو دور کرو جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی پھر آئے پھر آئے پھر دیکھنا مدینے جانے کا لطف کچھ اور ہوگا مکے جانے کا لطف کچھ ہوگا آقا کے روزے انور پر حاضری کا لطف ہی کچھ اور ہوگا مزائی کچھ اور ہوگا ارے ایسی ایسی دل سے باتیں نکلتی رہیں گی اور سو ایسا مزہ آئے گا کہ میں کچھ کہتا جا رہا ہوں میرے آقا سنتے جا رہے ہیں میں کہتا جا رہا ہوں میرے آقا سنتے جا رہے ہیں میں عرض کرتا جا رہا ہوں میرے رب کی بارگاہ میں جیسے قبول ہوتی جا رہی ہے ایسی قلب پر ایسے ظاہر و باطن پر انوار و تجلیات محسوس کریں گے اگر ایسی کیفیت تو بنائیں شیشا جس قدر شفاف ہوتا ہے اسی پر اس کی جو روشنی ہے نا اس کی عکس پڑتے ہیں دھندلے اور میلے کچیلے شیشے کے اوپر عکس نہیں پڑا کرتے یہ اندر یہ شفاف نہیں ہے کیا عکس آئے گا کیا تجلیات محسوس کریں گے کچھ بھی نہیں ایسے ہی ایسے ہی جائیں گے نہیں ہم ایسے نہیں جائیں گے ہم تو مستانہ بن کے جاؤں دیوانہ بن کے جاؤں پروانہ بن کے جاؤں ہر چیز سے بیگانہ بن کے جاؤں لبے کفر لو آنکھ شرمو حیا سے جھکا لو بس اسی میں تمہارا بھلا ہے کیا بات کیا سوئے مدینہ جانے والوں کفل مدینہ لگا لو لپے کفل مدینہ لگا لو آنکھ شرم و حیا سے جکا لو اسی میں تمہارا بھلا آنکھ گناہ کر رہی ہے سب کو پتا ہے چند آئے پھر چل ہی جب بس لو فرقت کا سنگم ہجر کے میں دل رو رہا واقعی مدینے پہنچے جب مدینے پہنچے تو ساتھ آیا گم جدائی کا ہم اشک بار ہی آئے تھے اشک بار چلے ہے وصل کی دو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ وہ ہے نا روتا ہوا پہنچاتا روتا ہوا لوٹا ہو ہے وصل کی دو گھریاں ہجر مدینہ اب یہ لے دے کر حاجی کو چالیس دن ہی تو ملتے ہیں کم و بیش اس میں کیا مطلب کہ کیا کیا نہیں کیا کیا طواف کیا عمرہ کیا حج کیا مدینے کی حاضری کیا ظاہر و باطن کی اصلاح کچھ بھی نہیں کی اور ہائے رخصت کی سنانے والے تھوڑے دن میں اطلاع مل جاتی ہے کہ واپسی ہو رہی ہے تو اب یہ ساری چیزیں ہیں کیفیت ہیں ذوق ہے شوق ہے وارف تکی ہے ان سب کو دیکھنا سمجھنا سیکھنا یہ بہت ضروری ہے مدینے جانے والوں اسلامی بھائیوں بہت ضروری ہے پھر آقا کے قدموں میں حاضر ہو کر آقا سے حال دل سنانا ہے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ناطے سنانی ہے وہاں بیٹھ کر جب آقا کے قدموں میں حاضر ہو کر ہم پڑھتے رہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے آقا کے قدموں میں بیٹھے کرے آقا کے قدموں میں حاضر ہے بیٹھے ہوئے بابے جبریل سے داخل ہوئے گھومے بیٹھ گئے آقا کے قدموں میں حاضر بیٹھے ہوئے اب دلی دل میں کہ ہجر نبی میں آہ کہا بے اثر گئی تر پہ جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے اب تو مدینے میں آقا کے قدموں میں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور وہاں بیٹھے ہوئے اور آقا کے بارگاہ میں حاضر ہیں میں جب بھی یہاں یہ اس معاملے میں غور کرتا ہوں مجھے حاجی مشتاق کی یاد آتے ہیں جب بھی یہ یہ یہ کلام کے بس جملے اشعار یاد آتے ہیں مشتاق یاد آ رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے جی کرتا ہے جی کرتا ہے میرا جی کرتا ہے میری یہ خواہش ہے تمنا ہے اللہ نے چاہ تو میری تمنا پوری ہوگی کہ جب قیامت کا جنت میں ہوں ہم سب ہم سب جنت میں ہوں آقا کا دربار ہو میں بھی وہاں مشتاق رحمت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے تھے بلبلے روزہ رسول محروم نگران ہے مرکزی مہیز شور حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما کرتے تھے کہ اس وقت میں بھی وہیں آقا کے دربار میں کہیں میری بھی حاضری ہو اور مجھے کہا جائے کہ مشتاق ناد سنا تمنا ہم دونوں سے ساتھ تھے وہ تو فرما رہے تھے مجھے یاد رہے گی ان کی بات ہے تو مشتاق ناد سنا تو میں یہ کلام پڑھوں گا کہوں کے مالی کو مولا کہو ہمیں بھی ہو سکتا وہ موقع مل جائے سرور دلیر کا کا گلے گلے مجھے خلیر لابس چل تجھے جل کے کفیل تم ہو لو مراد قلب خلیل تم ہو تم تمہاری یہ روشنی ہے چار جانے جانے چلو پیروں میرا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جب کے خیرات منگتے تھے وہی تو اب تک چلک رہا ہے وہی تو جو بڑا رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو گیتو رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے رہا روایا دھو جو فل گل سا سور کے تھے پتر سالا ہوئے تیر مایا عرب کے ساما عرب کے مہم کے لیے تھے پہار ہے ساک ما چم گا پیا مبارک رچی شادی دو میں ادھر سے ہنستے آتے ادھر جی جھوچ پڑتی تیری

میں دولہا کے پیار جلوے حیا سے مہرا سر چھپائے سیاہ پردے کے منہ پرا چلا چلیے لیے ساتھ مہد کے تھے خوشی کے بعد امڑ کر آئے دلوں کے داؤ سے رنگ لائے وہ نغمہ نات کا سماتا خود بس آ رہے تھے جھوم مینا پیسر کا جھوم کے آ رہا تھا پر ڈھلک کر فہار پر سر تو موتی چھڑ چڑھ حتیم کی گود میں ملے تھے بہار بہار شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے یہ گرنا دل کا بولتے تھے گئے تھے جانے جا میں جانے چلو جانے جانی مانی جا جانے ماں کی جانے جانے کروں میں نظارے نظارے ہو رہو نظارے ہو گے نظارے کر کے پڑھیں گے یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں تیرے نام پر سب کو آرا کروں میں

جاری جان چاہی بائی چند سدو سجو سد ردو تران ودھو نبی آدھا سلطان بھی تو نال ارشادہ مہمان بھی تو دے میں بکتی کل

ارے آپ سوچو زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے قلم ہی ختم ہو گئے تیرے اوساف کا یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اوصاف ہیں کہ تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہیں بڑی تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہیں بری ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تو یہ جو ہے نا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باپ یعنی اتنے سارے آقا جو آپ کے اوصاف ہیں کتنے اوصاف خاتم النبیین یہ آپ کا وصف رحمت للعالمین پھر آپ کے معجزات آپ کے چہرے انور کے اوصاف دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتا تھا سرکار کے چہرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر پڑتی تو پکار اٹھتا کافر کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا وہ کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو کرتا تھا تو کیا چہرے انور کے وس بیان کریں یہ بھی ایک ہے صرف چہرے انور ہی کے وس بیان کرتا چلا جائے چہرے انور پر ناک مبارک اس کے صرف وس بیان کرتا چلا جائے چہرے انور پر نگاہ مبارک آنکھ مبارک صرف اس کے وس بیان کرتا چلا جائے اسی چہرے انور پر ابرو مبارک صرف اس کے وس بیان کرتا چلا جائے چہرے صرف چہرے انور پر ہوٹ مبارک صرف اس کے وس بیان کرتا چلا جائے چہرے انور پر گال مبارک صرف اس کے وس بیان کرتا چلا جائے پھر دندانے مبارک دہانے مبارک زبان مبارک کس کس کے وس بیان کرے گا پھر کیا دستے مبارک کا وس بیان کرے گا انگوشت مبارک کے دست بیان وس بیان کرے گا ناخون مبارک کے وس بیان کریں گے منہ مبارک کے وس بیان کریں گے سینہ مبارک کے وس بیان کریں گے شکم مبارک کے وس بیان کریں گے لاب دہن کے وس بیان کریں گے کس کے وس بیان دیکھنے کا وس بیان کریں گے کہ سننے کا وس بیان کریں گے کس کا وس بیان کریں گے چلنے کا وس بیان کریں گے کہ رکنے کا وس بیان کریں گے بولنے کا وس بیان کریں گے کہ چپ رہنے کا وس بیان کریں گے گریا کا وس بیان کریں گے کہ مسکراہٹ کا تبسم کا وس بیان کریں گے کس کا وس بیان کریں گے کس کس کا وس بیان کریں گے اور جس وس کی طرف جائیں گے کتابوں کی کتابیں آ جائیں گے ایک ایک وس پر کتابوں کی کتابیں آ جائیں گی موجزات کا بس بیان کریں کس کس معجزے کا بیان کریں چاند مبارک شک ہوا اس کا بیان کریں کہ سورج ڈوبا پھر آ گیا اس کا بس بیان کریں کس کا وس بیان کرے کسی کا کندھا اتر گیا جوڑ دیا اس کا وس بیان کرے کسی کی آنکھ مبارک درست کر دی اس کا وس بیان کرے کس کا وس بیان کرے کنکر کلمہ پڑے اس کا وس بیان کرے کہ درخت جڑ اکھاڑ کر قدموں میں حاضر ہو جائے اس کا وس بیان کرے کس کس کا وس بیان کرے ایک بات ہے تو زندگیاں ختم ہوئی چودہ سو برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا سب لکھ رہے ہیں آقا کی شان میں تیرے اوصاف کا ایک باب بھی ایک چیپٹر بھی اوصاف کی ایک بات بھی ایک وصف بھی تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کیونکہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی یہ محمد سانی تو بڑی چیز ہے میرے آقا کا سایہ نہ ملے گا تو ہے راہوں میرے شاہ میں کیا زندگیاں ختم ہوئی اور قدم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سرین کے قدموں میں پڑے دیکھے مغبوب دیکھے ہے راہوں میرے شا تجھے کیا ہاں، کرتی ہے چڑیا فریاد چڑیا یہی سے چاہتی ہے ہرنی دار صاب کو کوئی بات کرنی تھی تو آقا کے قدموں میں حاضر ہو گئے صحابیات کو کوئی بات پہنچانی آقا کے قدموں میں پہنچا دی شہزادوں کو سنین کریمن کو کوئی بات کرنی ہے آقا کے قدموں میں پہنچا دی اہل بیت کو کوئی بات کرنی آقا کے قدموں میں پہنچا دی اب چڑیا کو کوئی بات کرنی ہے تو کہاں جائے گی چڑیا کو بات کرنی ہے بھائی مجھے آقا کی بار کا میں فریاد کرنی ہے تو چڑیا بھی آتی ہے میرے آقا کے قدموں میں ہرنی کو بات کرنی ہے ہرنی کو بھی کوئی فریاد کرنی ہے کہاں جائے گی آقا کے قدموں میں اونٹ کو شکایت کرنی ہے کہ میرا مالک مجھے ستاتا ہے اونٹ آقا کے کان مبارک کے قریب بات کر رہا ہے آقا اس کی بات سن رہا ہے جب وہ چلا جاتا تو اس کے مال سے شکایت کرتے کہ تو اس کو تکلیف کیوں دے رہا ہے یہ بھی وہیں جا رہا ہے جب سارے وہیں جا رہے تو پھر ہم کہا جائیں گے مدینے ہم بھی وہی بات کریں گے ہم بھی وہی کہیں گے ہم بھی وہی عرض کریں گے واللہ وہ سن لیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے تو ہم بھی وہیں حاضر ہوں گے بلکہ جہاں بھی حاضر ہوں گے وہاں عرض کر دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ ہو جائے گا ہمارے آقا ہماری فریاد سنیں گے اور ہمیں دیں گے کہ کون دیتا ہے کولو نا بھائی کون دیتا ہے دینے کو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے منہ <laughs> ہاں کون دیتا ہے دینے کو ابے منہ چاہیے منہ ہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اے کیا تجھے کہلے کی حیران راہوں میرے شاہ میں کیا کیا تجھے اپنے مولا کی ہے بس بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تازی سنگ کر گئے تب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں رام میرے شاہ میں ہے راہو میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش دریا جب تشرے سیراب ہوا کرتے ہیں کیا تجھے گی سب کچھ مچھ کے سنا کی خامشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق خلق کا آقا کا حضور صلو علی الحبیب